حضرت ابو عنہ سے روایت ہے کہ لیٹتے اور جب صبح سے ذرا پہلے لیٹتے تو اپنی کوہنی کھڑی کر لیتے اور سر ہتھیلی پر ٹکا لیتے تاکہ زیادہ گہری نیند نہ آئے اس حدیث کے الفاظ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اوپر بیان کیے گئے دو الگ الگ واقع ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پینسٹھ